اکابر بنو شیبہ کی ماں ام عثمان بنت سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی یہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ کو بلایا اس نے دروازہ کھولا آپ بیت اللہ میں داخل ہو کر واپس آ گئے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے اور شیبہ واپس چلا گیا لیکن جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پھر سے پہنچا اور کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سو وہ آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ نے فرمایا میں نے بیت اللہ میں ایک سینگ دیکھا ہے اسے چھپا دے اسی حدیث کا ایک دوسرا راوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بھی فرمایا کہ بیت اللہ میں نمازیوں کو غافل کرنے والی کسی چیز کا ہونا نامناسب ہے حدیث نمبر تیرہ سو تریسٹھ مسند احمد